ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے پیٹ کا خون آلود مواد سے بھر جانا جسے وہ گلا سڑا دے یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ اس کے پیٹ اور سینے میں کفریا شرکیہ اور گندے اشعار بھرے ہوئے ہوں جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکاون یہ حدیث صحیح ہے